بدل کر آنے جانے میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں لی الباب عقل مندوں کے لیے الدینہ وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے و قعودن اور بیٹھے والا جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر و تفک اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی کی سماواتی و آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں اور وہ کیا کہتے ہیں رب اے ہمارے رب ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا حاضہ یہ باطلاً بے فائدہ سبحانہ کا تو پاک ہے فقینہ تو تو بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے ربنا اے ہمارے رب ان کا بے شک تو من تدخل النار جسے تو داخل کر دے آگ میں فقط اخذیتا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا وما للظالمینہ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا منادین ایک آواز لگانے والے کو یونادی جو آواز لگا رہا تھا پکارتا تھا بلا رہا تھا لل ایمان ایمان کی طرف وہ کیا کہہ رہا تھا ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے رب کے ساتھ فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے ذنو بنا ہمارے گناہ عنا اور دور کر دے ہم سے سی آتینہ ہماری برائیاں و توفنا اور فوت کر ہمیں مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ رب بنا اے ہمارے رب و آتینہ اور تو دے ہمیں ماں وہ جس کا واتتا تو نے ہم سے وعدہ کیا اللہ رسول کا اپنے رسولوں کی زباں پر ولا تخزینہ اور نہ تو رسوا کرنا ہمیں یوم القیامتی قیامت کے دن انا کا بے شک تو لا تخلف المیاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی فستجاب لہم تو قبول کی دعا اللہ نے لہم ان کی فستجابہ تو قبول کی دعا لہم ان کی رب ان کے رب نے اور اللہ نے کیا کہا کہ انی یہ کہ بے شک میں لا اضیو نہیں ضائع کروں گا عمل عاملین عمل کرنے والے کا عمل من کم تم میں سے من ذکرین مرد ہو او انسا یا عورت بعض کم بعض تمہارا من بعض ان بعض سے ہے یعنی تم ایک ہی ہو کوئی فرق نہیں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا فلدینہ پس وہ لوگ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی وہ اخرجو اور وہ نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے وہ اردو اور وہ تکلیف دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں وہ قاتلو اور وہ لڑے و قتلو اور وہ قتل کر دیے گئے لعوک تو میں ضرور دور کروں گا انہم ان سے صحیح آتہم ہم ان کی برائیاں ولا ادخلنہم نہ البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں جناتن ایسے باغوں میں کہ تجری چلتی ہیں من حل انہار ان کے نیچے سے نہریں صوابَََ بطور ثواب من عند اللہ ہی اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ اندہ اسی کے پاس ہے حسن الثواب اچھا ثواب اچھا بدلہ ثواب معنی بدلہ بھی ہے لا یغرنکا کا نہ ہرگز دھوكے میں ڈالے آپ کو تقلب الدینہ چلنا پھرنا ان لوگوں کا کافر جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہروں متا ان یہ فائدہ ہے کلیل بہت تھوڑا سما پھر ماواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم وبی سلمحاد اور برا ہے وہ بچھونا لاکن الدینہ لیکن وہ لوگ اتقو جو ڈر گئے ربہم اپنے رب سے لہم ان کے لیے جنات ان باغات ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں نزولاً بطور مہمان نوازی کے من عند اللہ اللہ کے پاس سے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے و ان نمن اہل کتاب اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن یومنو البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ان کی طرف خواشوینہ وہ جھکنے والے ہیں خوشو کرنے والے ہیں اللہ کے لیے لا یشترونا نہیں وہ خریدتے نہیں وہ لیتے بھی آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کے بدلے سمنن قلیلہ تھوڑی قیمت الاقا یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ان دربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ بے شک اللہ سری الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے یا ایوہ الذینہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے اس برو صبر کرو وصابرو اور ڈٹے رہو ورابطو اور مورچوں پر ڈٹے رہو وصابرو جمے رہو ورابطو اور ڈٹے رہو وتق اللہ اور ڈر جو اللہ سے لال لکم تاکہ تم تو فلا پاؤ آئیے ابھی نہیں آیات کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے دن رات کا آنا جانا یہ تمام چیزیں بیکار نہیں ہیں ان چیزوں میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں جو مسلمان ہیں عقل مند ہیں وہ ان کو بیکار نہیں سمجھتے دن رات کے آنے جانے میں آسمان زمین کی پیدائش میں یہ دنیا میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں کہ رب کی حکمت موجود ہے ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے ضرور اللہ فرماتے ہیں یہ جو عقل مند ہیں ان لوگوں کی نشانی کیا ہے یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے رب کی رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کی پیدائش جو ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو کچھ تو نے پیدا کیا یہ کچھ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بے فائدہ ہو اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اپنے اعمال کے بل بوتے پہ نہیں رہتے بلکہ رب کی توفیق مانگتے ہیں رب سے دعائیں کرتے ہیں رب سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک آدمی نے آواز لگائی تھی ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے اللہ اگر ہمارا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں پاک صاف کر دے اور ہمیں موت آئے تو نیکوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا اپنے رسولوں کی زبان پر رسولوں نے ہمیں بتایا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو نیک لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا قیامت والے دن ان کو نواز دے گا تو اللہ ہمیں وہ وعدہ عطا کرنا ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کرنا کیونکہ تو تو ان میں سے نہیں ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کرے جو وعدہ توڑ دے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو میرے نیک بندے اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے یہ نہیں کہ میں صرف مردوں کے اعمال لیتا ہوں خواتین کے عمال ضائع کر دیتا ہوں یا خواتین کے قبول کرتا ہوں مردوں کے ضائع کر دیتا ہوں میں تم میں سے کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کرتا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی اپنے وطن کو چھوڑا مال و دولت کو چھوڑا اہل و عیال کو چھوڑا ہر چیز کو خیر بات کہہ کے مدینے کی طرف چلے گئے اور وہاں چلے گئے پھر انہیں میری راہ میں کئی کئی طرح کی آزمائشیں آئیں تکالیف آئیں انہوں نے لڑائی کی ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کی ساری جو برائیاں ہیں ان کے سارے جو نیک برے اعمال تھے وہ میں مٹا دیتا ہوں اور ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا کیوں یہ بدلے کے طور پہ جو انہوں نے میری خاطر اتنا کچھ کیا میں ان کو بدلہ اس طریقے سے دوں گا کہ انہیں جنتی بنا دوں گا پھر اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا دھوکھے میں نہ ڈالے دیکھیں کافر ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں خوب مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کچھ نہیں دیا لیکن یہ کافر ہے یہ سیر سپٹے کرتے ہیں کبھی اس ملک کبھی اس ملک کبھی اس ملک اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں آسائشیں ہیں دنیا میں سہولتیں ہیں یہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے متائے کلیل ہے یہ چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی یہ آسائشیں سہولتیں وسائل سب کچھ فنا ہونے والا ہے یہ کافر بھی فنا ہو جائیں گے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ہمیش کی والی جنت عطا کریں گے اور اس جنت میں رب تمہاری مہمان نوازی کریں گے تم مہمان کے طور پہ وہاں پہ آؤ گے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اہل کتاب تمام کے تمام برے نہیں بلکہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان کے اندر اہل کتاب والی کوئی علامت نہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے رب کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا رب کی آیات کو بیچا نہیں ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے بہت سارے یہودی تھے جو ایمان لے آئے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عیسائیوں میں نجاشی وہ بھی اسلام لے آیا تھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صبر سے کام لو جمے رہو ڈٹے رہو یعنی جب کافروں کے ساتھ ملو تو مقابلے میں جمے رہو اور جن مورچوں پر تمہیں بٹھایا جائے ان مورچوں پر ڈٹے رہو اگر تم ایسے کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے جہاد مجاہدین کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے بہت ساری آیات ہیں بہت ساری احادیث ہیں اس کے متعلق میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے سیام اور قیام سے بہتر ہے اور اگر اسی پہرا دینے کی حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا نیز وہ آزمائشوں سے بھی محفوظ رہے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی یہ حدیث ترمزی میں موجود ہے الحمدللہ ہمارا صورت عال عمران ہماری مکمل ہو گئی ہے اور صورت عال عمران کے آخری الفاظ جو ہیں وہ ہے وطق اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی اپنے تمام امور معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہماری کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی اللہ رب العزت درگزر فرمائے اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین